السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 397 397 اور یہ سبق ہے استغفار کے متعلق میں پہلے عربی حدیث پڑھتا ہوں عربی حدیث بہت دھیان سے سنیے عربی حدیث یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور اس کا نور ہی الگ ہے علماء نے لکھا ہے وہ نور بالکل الگ ہوتا ہے اب دھیان سے سنیے عن ابی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز یب سو تو بمسی انہار وب سو تو بن نہار لی تو بموسی اِیل حت لشم سمی مغری بہار الحدیث رواہ مسلم ترجمہ دھیان سے سنیے حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی رات بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار رات کو توبہ کر لے اور دن بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار دن میں توبہ کر لے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے جہاں سورج مغرب سے نکلا اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی تب تک دروازہ کھلا ہوا ہے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے کتنی پیاری حدیث ہے اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں آج کل تو راتیں بھی لمبی ہو رہی ہے سردی کی راتیں ویسے لمبی ہوتی ہیں لیکن اس لیے استغفار کی خوب کثرت کرے تو بو الا اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ اس لیے بہت اہتمام سے استغفار کریں اور نا امید نہ ہو میری ایک نصیحت یاد رکھنا ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے بڑے سے بڑا گنا آپ کا ہوا ہوگا آپ حقیقی توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں چلو یہ قرآن والی آیت کا ترجمہ یہ کل کر لوں گا انشاءاللہ تاکہ قرآن کی آیت بھی ہو جائے گی اور ترجمہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے پڑھ لیجئے میرے ساتھ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ واتوب الیہ پھر پڑھیے استغفر اللہ الذي لا إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه پھر ایک مرتبہ پڑھیے استغفر لا إله إلا الحی القیوم القيوم وأتوب إليه یہ تین مرتبہ میں نے پڑھا میرے سارے گناہ معاف ہو گئے آپ بھی پڑھ لو گے تو آپ کی گناہ بھی معاف ہو جائیں گے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تین مرتبہ یہ استغفار کوئی پڑھ لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ کتنے بڑے کریم ہیں ماں باپ جو ہے وہ بیٹے بیٹی سے کوئی چک ہو جائے تو ماں باپ زندگی پر تانا دیتے رہتے ہیں اللہ ہمیں کبھی تانا نہیں دیتا چپ کے چپ کے ہم نے گناہ کیے ہیں کیا کیا گناہ کیے ہیں کیا کیا کیے ہیں اور کہاں کہاں گھومے ہم لیکن اللہ کہتے تو آ جا اے میرے بندے تو آ جا صبح کا بھٹکا ہوا شام کو آ جائے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے شام کا بھٹکا ہوا صبح کو آ جائے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئی حرم لے چل اے اللہ اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے پھر اعمال والا بنا دے پھر اخلاق والا بنا دے اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے کل انشاءاللہ شاء قرآن شریف کی ایک اور آت پڑھوں گا انشاءاللہ اس کا ترجمہ کروں گا اور اس کے مختصر سے تشریح کر لوں گا توبہ کے متعلق اللہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین